دل دماغ میں میں اندر دوستو یاد رکھو اعمال دے پودے دے اندر تری جڑی ہے نا اعمال دے پودے دے اندر جڑی تری پیدا ہو رہی ہے

اولیاء کرام تھے اولیاء کرام رہ گئے بلکہ انہوں نے در دل سے جو کتے بھی بیٹھے والے اس کا سونا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اللہ تعالیٰ کا آپ سرکار کا شیر چھوٹا جی بچ کرنا جناب ہمیں پتا لگے گا سارے عقیدے کی بنیاد ہے درسان اور سارے بزرگان نے ادب کے سطح سے رچنا ہے ادھر دیکھنا توجہ اللہ تعالیٰ کا ہم آپ سرکار

عاشق ہوئے محبت کرنے والا ہوئے جن گئے نہیں وہ اس گل جانتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے روزے کی زیادہ نصیب ہوئی وہ اس گل تو بالکل بخوبی واقف نہیں نبی علیہ السلام کے روزے شریف سے جن پہلی نگاہ ہوئی تھی عاشق ہوئے وہ اک چو ہاتھ بڑا لکھ کے سوال ہی پیدا دکھا دا غمہ دا پریشانیاں دا ستایا ہوا ایک بات پہ یاد رکھنا

مدینے مدینے مدینے دے دے دے دے تاجدار تاجدار کولو سمجھا او سبحان اللہ اے پریشانی پریشانی پریشانی ہے ہے ہے کوئی جسمانی مدید ہوئے کر لے جگہ آپ فرما دے دے کہ لب دینا لفظ نکلنے رب العالمین نے پورے فرما چھوڑے نکلنا چھوڑا یاد رکھو مدینے کے تاج نے فرمایا جس نے دل کے اندر غم و پریشانی ہو گئے دکھ ہو گئے فرمایا میں محمد کے پیچھے ڈال لو میں محمد کی دنیا کو چلے جا کر یاد کر لو وہ غم کے لمحات کو اور وہ دکھ کے لمحات کو ہجر و فراق کے لمحات کو یاد کر لو فرمایا سب دکھ ہوتے سب درد ختم ہو جا کے ہاں خیر کر کر رہے ہیں سالا حضرت فریدی رحمتہ اللہ تعالی نے آپ سرکار کی تشریف لے کے گئے مدینے شریف آپ کی نگاہ محمد خضرا کے اوپر پئی ہے بس کیوں ہی نگاہ پئی ہے آپ جسم کتو فریاد واسطے آہ اور چیز نکل لگی ہے دکھا دا بہا دا ماریا ہوئے احمد رضا وہ جرا عشق و ہجر و فراق دے اندر وہ جس نے بریدی کی سرزمین دے بیٹھا ہوتا سی رو رو کے رو رو کے اپنا ہاتھ میں ڈال لیتا سی مدینے دے دائیں ہاتھ دا روزہ سامنے آیا فرمایا میرا جی کیتا اج روما کھرناما مدینے دی گلیاں دے اندر لوٹ پوٹ ہوا اور اپنا نام مدینے دے دائیں ہاتھ میں سنا پر جس وقت میں مدینے دے دائیں ہاتھ دا روزہ ویکھیا پھر میں کولن لگا آواز کرنے لگا پھر اپنی آواز میں اپنے اندر دبایا میں اپنی آواز نو باہر نہیں کٹیا آواز نو بلند نہیں کیا بلکہ اندر دبا لیا ہے اپنے ربا نو سی لیا ہے احمد رضا کے دکھا کے ربا کا ماریا ہوا مدینے کے اندر آیا ہے نبی روز روزے پہ آیا تے کم از کم روز صحیح اپنا دکھ دے دل مدینے کے دار دار کو سنا کے صحیح آدھا حضرت بجنگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا خوف ہے سمع خراشی یہ سگے صاحب آتا بدرنا کیا یاد نہیں نالا فنا ہم کو آپ نے فرمایا سب دے دے دے دے اندر اندر اندر بیٹھ کے کے ہجر ہجر و و فراق فراق صدمے گئے ساڈا کو کو بڑا کرتا ہے ہے ہے ہے ہے میں میں اگر تے تے تے کلاواں پورے پورے مدینے مدینے پر پر انسان انسان رہ جان بھی پریشان ہو سارے دل اتنا اتنا دکھ غم اتنی تکلیف کا صدمہ اپنی آواز اپنے دبا کیوں آپ نے فرمایا میری نگاہ اٹھیے میں دیکھا ہے مدینے کی ایک مدی دلیا یہ بڑا دکھی رہی وہ بلند کرے کنہ تکلیف ہوتی ہے مدینے کے دل دار کی گلی کے اندر پھرنے والا کتا یہ سامنے رواں سامنے بلند تکلیف ہونی ہے اپنے کے اپنا سینا پڑوا سکتا ہے پر مدینے کی گلی انکار نہیں ہو سکتا توجہ میرے ہر کام سے توجہ ہوئے ہو اگر کوئی بندہ نماز کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طریقے کے نام اصحاب پیغمبر کی محبت کا انکار کرے اہل بیت کی محبت کا انکار کرے حسین بن علی کی محبت کا انکار کرے قسم خدا کی کر کے نہ ان کی کوئی شے بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی یہ تو دیکھو ایک جسم ہے ایک روح ہے جسم دوسرا روح ہے جسم کی قدر روح کے نال ہے اگر اگر روح نہ ہو جسم کی قدر نہیں ہے بیٹا ہے باپ کے گھر کے اندر بیمار ہے جسم لاگر ہے تو قابل نہیں ہے باپ خرچہ کرتا ہے ہزار روپیہ خرچ کر دیتا ہے لکھ روپیہ خرچ کر دیتا ہے اپنا رقبہ بیچن واسطے تیار ہو جاتا ہے چاہے میرا بیٹا صحت مند ہو جائے میرا بیٹا تندرست ہو جائے مگر جنہوں جسم کے بچوں روح نکل جاتی ہے جسم کے بچوں روح نکل جائے ہمیں جسم کا درست ہی کیوں نہ ہوئے باپ کو اپنے گھر کے اندر رکھنے واسطے تیار نہیں ہے آخر جلدی نہ جیسے نوابوں کپڑا ہو پہ تک جہاں لوگ ٹو رہا ہو پڑھاؤ کو پڑھا گوبار ہوئے ہو جاتے مضمون ہوئے پورا ٹھیک ٹھاک ہوئے روح نہ ہوئے پیو وہ باپ اپنے گھر کے اندر بیٹے دے خالی جسم نو مردہ جسم نو رکھنا گوارا نہیں کرتا اسی طریقے کا رامل ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے جن آواز دینیاں ہیں انہوں کی مثال جسم دی ہے میرے نبی علیہ السلام سلام کے پیار دی اصحاب پیغمبر کے پیار دی اہل بیت کرام کے پیار دی مثال روح دی ہے جسم ہو روح نہ ہو باپ اپنے گھر کے اندر بیٹے دے مردہ جسم رکھنے واسطے تیار نہیں ہوتا اسی طریقے عمل ہوئے نماز ہو ہونا گوارا تیرے کرے منہ سے مار دیا جان گیا تقریبا چلے باپ یاد رکھو اپنے بیٹے کو اپنے گھر رکھنا گوارا نہیں کرتا اسی طریقے

صحیح درست نہیں بنتے مگر جو بھی ہے ہے یاد رکھ لو دا دا نزدیک نزدیک مقام سارے اللہ قرآن ہے نزدیک رب قرآن اندر کمی بھی ہے پیشی بھی ہے نزدیک رب قرآن اندر گھاٹا والا بھی ہے پر نظر بلاگا نے ایک حرف کے اندر نہ کمی ہے نہ جاتی ہے یہ تو دیکھنا بالکل صحیح ہے درست ہے بالکل زبردست ہے مضبوط ہے پختہ ہے سکھا ہے انہوں نے نزدیک شک چھپی والی گل نہیں ہے وہ جی میں قرآن سارے نزدیک معتبر ہے نہ زبر کے اندر بکتی ہے نظیر کے اندر بنتی ہے نہ بیس کے اندر بنتی ہے نہ کسی ایک حرف کے اندر بنتی ہے اسی طریقے نال کے نزدیک ناظر بلاغا کا یہی مقام ہے ناظر بلاغا کی یہی قدر و قیمت ہے ناظر بلاغا کی یہی صناحت ہے یہ درویش نہ کرجو حضرت مولا علی مشکل خوشحال علی اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار کی وچ تقریرا لکھی ہوئی ہے حضور کا ایک فرمان بھی ہے میرے آقا کے نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میرے پر دیکھو میرے پر دیکھو حضور پاک سرکار مدینے کے تاجدار نے فرمایا سیاح کو فی کا صرف آج بن جائے گا برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا ہو جائے گا فرمایا شیل فرمائے گن رکھنے والا ہوئے گا تیرے عداوت رکھنے والا ہوئے گا تیرے نفرت رکھنے والا ہوئے گا فرمایا وہ بھی برباد ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا سونے علی نو مننے مگر محبت دے اندر حد تو جاوے او کون ہے علی نو نو مننے نال تیرے یاراں تے بھی کرنا محبت بھی کرنا سلام بھی کرنا وا اے ہے اعتدال والا اے ہے جناب والا صراط مستقیم والا پر جڑا علی پاک نال پیار دا دعویٰ تے کرے تے محبت دا دعویٰ تے کرے دعویٰ تے کرے پر نبی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے حضور پاک کے صحابہ کرام کے بارے زبان ترانی کرے دان تشریح کرے بکواس بازی کرے اور خدا پائے سلاسا ابو بکر عمر کے بارے عثمان بارے خرید بارے زبان کھولے فرمایا زمین زمانے کا کمینا ہوئے گا زمانے کا گھمرا ہوئے گا بد ترین انسان ہوئے گا قسم خدا ہی کر کے آنا علی عمر نے میرے نبی علی سلاۃ السلام کے صحابہ کرام کے نفرت کا اظہار کرے صحابہ کرام کے بارے زبان ترالیاں کرنے والا ہوئے صحابہ علی پاک رو بندے حضرت ابو بکر صدیق رو نہ بندے علی پاک رو بندے حضرت مولا محمد رو نہ بندے علی پاک رو بندے حضرت سوال خلیل رضی اللہ سے تعالی عنہ آپ کے بارے زبان ترادیاں کرنے والا ہوئے میں قسمیاں پیاس کرا مولا علی کدے انہوں اپنے دربار کے اندر قبول نہیں کر سکتا وہ جڑا علی دے دربار کے اندر جاوے تے گستاخ ابو بکر دا ہوئے علی دے دربار وچ جاوے تے گستاخ عمر دا ہوئے علی دے دربار وچ جاوے تے جناب والا گستاخ عثمان غنی دا ہوئے اوے مولا علی دے دربار کے اندر چھٹیاں تے بیٹھ

بارہ کی بارہ سے ہے اور بارہ امام کرتا ہے آخر ہے ہر ہندسا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چار جن ہندسے کوئی چاہتے نہیں ہے کوئی اعتماد نہیں ہے ایک تھان سے نہیں وہ لوگ ہدایت چاہتے ہو پھر تصا خیر چاہتے بندہ میرا کتاب سی وہ میں چنجی مار جا پترا وہ سمجھان والا ہے وہ چاہل وہ پیرل میں بدماش تیرا اندرا وہ آخر اس طرح سلاد و تسلیم اور آپ کی لڑائی حضرت ہارون علیہ سلاد و تسلیم کے نال ہوئی ہے رب کا قرآن بیان کرتا ہے کہ لڑائی ہوئی ہے لڑائی اتنی سخت ہوئی ہے یہ درویش نہ یہ درویش نہ تو جو وہ جہاں نبی کی توہین کرے اسے کافر ہو جاتا ہے وہ جہاں نبی کی داری کے واس پٹے کافر ہو جاتا ہے وہ جہاں نبی کے سر کے واس پٹے اسے کافر ہو جاتا ہے پر رب العالمین قرآن مجید اندر فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑیا آپ کے داری کے تو بھی پکڑیا یہ تفصیل میں اپنے کے دنوں جا کے کرا سر کے تو بھی پکڑیا داری کے والا تو بھی پکڑیا حضرت ہر

صحیح کنو کنو کنو کنو کنو آخے آخے آخے آخے آخے گا گا گا گا گا حق حق حق حق سے سے سے سے سے سے اشتہادی کا کا مسئلہ مسئلہ ہو ہو رہا رہا ہے ہے ہے آخر نہ غلط تھا نہ والا بادل سے موسا آخر ہے نہ بادل سے ہارون سلام سلام آخر ہے میں کہ لڑائی پہ ہوتی ہے وہ دونوں ایک غلط کیوں نہیں آخر ہے لڑائی ہو رہی ہے ایک غلط ہوئے گا دوسرا صحیح ہوئے گا آخر نہ وہ بھی نبی ہے یہ بھی نبی ہے کی بولوالی نہ جنگ ہوئی ہے اصل دیکھیے معافیہ کال سفائی شہادی ہوئی ہے اصل آپ سوامی سی مگر حضرت امیر معاویہ سرکار کے دل اندر مولا علی کا بغض نہیں سی ایک روایت پیش کرتا وا ایمان تازہ ہو جائے گا رب نے بولو سبحان اللہ ادھر دیکھنا توجہ ہدیت الاولیاء حضرت امام محدث ابو نعیم ایک کتاب دوسرا صفوت الصفا صفوت الصفا حضرت امام محدث جوزی رحمۃ اللہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی ہے آپ سرکار دو دو امامہ دیا کتاباں ہجیت الاولیاء صفوت الصفا دے اندر لکھی ہے حضرت درار ابن داورہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی اور امت کے معاملے کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے اپنے منہ میں لفظ کیا بولے آپ نے فرمایا لی لی اے اے دراج بنے دامورا اج سادہ جی کرتا ہے ابھی معاویہ کی مجلس بھی ہوئے اور اس مجلس کے اندر ہو رہی شانت کپڑا لا کے علی کی شان سننا یہ میرے نبی علی سلام تو سلام کی بھی سنت ہے اور جناب والا امیر محاگر رضی اللہ خدا ہو آپ کی بھی سنت ہے سن حضرت تعالی میرے داؤر رضی اللہ خدا ہو آپ نے مولا علی کی شان کے اندر جڑے نفس سنے انہوں نے مارا جا ترجمہ کرا گا ایمان دیا گلیاں پھر جان گیا یہ تو ویسنا حضرت تعالی میرے داؤر رضی اللہ خدا ہو کہہ سکے پہن نہ ہو بننا ہے کہاں نہ پہن نہ مرا شدید ہوا جمور فصلہ وجہ کو معاہدہ جب فجر ذر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس من وظلمته يبقر كان من الله كان غزير الدمعة طويل الفكرة يكذب كفه ويخالف

آپ سرکار نے جی مولا علی مشکل کشان کی اندر شامل بیان کی تھی جی عربی عبارت عربی الفاظ میں پڑھے نے اور نہ میں ترجمہ کرنا ترجمہ سمجھے رہا امام زیادہ ہو جائے گا ابھی یہ وہاں کے لگ گلا ہو تھا آپ کا دباؤ لگے حضرت درانے پہ داغڑا نے آپ ہے پہننا ہو بس لو ہے کہا بھائی کا مزہ شدید ہوا اللہ کی قسم ہے امیر معاملہ کے اللہ خدا نے دربار کے اندر علی کی شان پہ بیان ہوتی ہے اور میں اللہ کی قسم ہے علی بڑی لمبی سوچ والا سی شدید القوا اور آزاد بڑے مضبوط رکھنے والا سی اگر میدان خیبر میں اندر اترتا سی صاحب اللہ شیر یزا امت پر وہ نگار نہ فتا الا علی نہ سیف الا ذوالفقار فرمایا شدید القوا شقول فصلا ويحدو عدلا علی گل کرتا سی حق دے دباغا دے درمیان فاصلہ فاصلہ کر دیتا سی حق دے باطل وکھرا وکھرا کر کے رکھ دیتا سی کوئی یقول فصلا ويحدو عدلا نے فیصلہ کیتا ہے تو ہمیشہ حق والا کیتا ہے جب فجر العلم من جمال بھی پتہ نہیں تے کوئی حکمت من نمار ہی ہے علی نے جو کام کیتا ہے جو گل کیتی ہے ہر گل دے وچ حکمتاں دے چشمے پھٹ پے رہے ہر کام دے وچ حکمتاں دے چشمے پھٹ پے رہے علی یتی شان والا پر یہ سو ہی من دنیا و ظاہرہ دیا علی دنیا نال پیار نہیں سی کردا علی دنیا نال نفرت رکھن والا سی علی دنیا نال وحشت کھان والا سی یہ سعدی کو بھی دئی ظلمت ہی سرکار واہ رات رات رات رات اندھیرے اندھیرے نال نال پیار پیار کرنے کرنے والے والے سن سن فرمایا کان اللہ ہے ہے اللہ قسم علی علی کون سی سے سے طویل ہر وقت دے دے رب دی محبت جاری ہوندے ہوندے سن سن اللہ اللہ دی محبت اور تعالی دے دے خوف اندر جاری ہون والے جو علی علی ہو ہو ہاتھ نفسہ بیٹھ کے دے سر دنیا نو پرا کر دے سر کرتے سن اپنا محاسبہ کرتے سن یو نیو ہو مل نواس ماں خاشونا اے درویش علی کی شان سن میں آپ کو یحب المساکین او اہل دین نال نال نال پیار کرتے سن سن سن مساکین محبت کرنے والے اگے آپ نے نے فرمایا میں میں رب کی قسم دے دے کے کے وا کئی راتاں انج دی اپنی اکھاں ویکھیا رات گئی گئی ہے ہے ہے دنیا سو ستارے بدلا اندر ڈب گئے علی علی علی علی اٹھیا اٹھ یمین فی محراب ہی ادھر شان مقام سن فرمایا علی محراب کے اندر کھڑے ہو گئے قابلا علی اپنی پھڑ کے یہ یہ یہ یہ من والا میں میں ایک تڑپ دے دے دے نے نے جس جس جس طرح طرح سب کا جنابے پچھو ہوا بندہ بندہ بندہ رہا ہے ہے ہے ہے جبکہ روتا چیخا چیخا مارتا میرے میرے لگتا حاضر تک بھی کنا اندر اندر اندر وہ رہی ہیں ہیں علی وقت محراب کھڑے ہوتے آپ ہاتھ پکڑی ہوئی ہے دنیا یہ دنیا ہم دنیا چاہے تم میرے مل آ چاہے تم کل کر رہے میرے تیری کوئی ہو نہیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے بات چھوڑ کے

میرے ہاتھ سے لاوے فتا اور سی اسی ہائے ہائے ملکے سخن کی شان سوال ہے سوال کافی لمبا ہے جو آپ نے تو پوچھا کہ حضور آپ نے فرمایا کچھ آگے بھی گھر یہاں کی جانی جا رہی ان کے ساتھ اور لاشیں پر گھوڑے چڑائے گئے خواتین کو بے پردہ کیا گیا یہ درست ہے یا غلط ہے آپ کو سوال ہے آپ نے فرمایا کہ یہ گھر کو سب یہاں کی جانے اسی طرح اسی طرح غیر سادت مزالے ملعونہ

بے چار گان بے چار ہی سن اور کیا جائے کیا مطلب علی اکبر جان سے ہو ان شاء اللہ عزیز میں کرا ایک منٹ ہر میں ختم نہیں کرنے لگا گال ہلے کرنی جو ہے گال ہلے کرنی ہے بالکل ہاں جی، دس ہو سکتا ہے سر زیادہ وقت لا رہی ہے نماز کے بعد فوراً اگر روانہ ہونے کے ساتھ خطاب واسطے جانا ہے بعد میں نماز پڑھا کے فوراً روانہ ہو جاتا ہوں کوئی خبر ایسی ہے کہ ملاقات اسلام میرا قبول کرو چیز میں گل کرنی ہوگا توجہ سوال

کماری شریفن آپ نے دربار میرے نبی

سید جسلے ہو پیرا مسلح ہوتی پہنا پکا پہ نسی پہنا عظیمت پہ میرا مسلم فرمایا

نے کیا فرمایا میری حکومت کی خاطر لڑائی ہونی ہے پتا نہیں کتنے بندے ختم ہو جان گے ادھر بھی ہو جان گے ادھر بھی ہو جان گے وہ بھی مسلمان نے وہ بھی مسلمان نے وہ بھی میرے نانے کی امت ہے بھی میرے نانے کی امت ہے میں نے گوانا نہیں ہے آپ نے امیر معاویہ پر خط کھلے ہیں فرمایا حکومت چھوڑ دے گا اتنے دنیا جناب والا سیدا بھی ختم کر رہ جاتی ہے پر حسین دبیر حسن ادی دنیا تو زیادہ بات سائی سات لاکھ مربع میر تو زیادہ شاہی تھی حسن نے چھوڑ دیتی ہے جدو آپ سہر دیا گیا جدو آپ سہر دیا گیا آپ کا کلیجا کٹیچ کٹیچ کے باہر آ رہا ہے ٹکی ٹکی کے باہر پہ ہوتا ہے پسند میں دروے کسی کا پتر زخمی ہو جائے اگلے ہوش بھر لیتے ہیں لڑیاں واسطے تیار ہو جاتے ہیں پرویش مانا حسن کتنا پتبا ہے کتنے بڑے حوصلے والا ہے کتنے بڑے تحمل والا ہے کلیجا کٹیچ کٹیچ کے باہر آ رہے ہیں جگرا کٹیچ کٹیچ کے باہر آ رہے ہیں

کوشش ہوتی ہے بھی سامنے آئے تو پر حسن پاک والے فرمایا میں وعدہ نے کیتا سی گل آخری ہے پر کر بڑے پیار آ سبحان اللہ مولا حسن مولا مولا حسین گھر بیٹھے نے آپ نے جدو ویکیا ہے حسین پیچھا ڈر پائے حسین پیچھا ڈر پائے اصل پیچھے دوڑے نے ویر نو پڑے

تگڑا بڑا سی امیر معاویہ سرکار آپ نے پیغام کلیا روح دے بادشاہ نے آپ نے پیغام کلیا کہ جنگ آپ نہیں کرتے تو اپنا پہلوان گل اصا اپنا پہلوان لیا کشتی کرا لینا زور لگا لینا تیرا پہلوان جیت جائے تیرا علاقہ جی میرا جیت جائے میرا علاقہ جس وقت پہلوان انہوں نے آیا تو بٹا سنڈے وگو پلیا آیا یہ مقابلہ کون کرے سارے بھی کدھر ہی جانتے امیر معاویہ نے سوچا بھی یہ مقابلہ ہوتے علی کا پتر محمد نہیں کرے نفی آگ ہے جو آپ نے سامنا ہوا نا کہ آپ نے ہمارے چار بھی زور ازمائی کرنے پہلا میں بھی کہا تمہیں اٹھا کے رکھا جب تم بمی تو میں تمہیں اٹھاوا گا آپ کی تو بیگ ہے ٹیلر آیا ہلاک حالت ہو گئی پر علی کا پتر ہائے ہائے پر جی وہ بیٹھا ہے علی کے پتر نے چٹکا دے کے سٹیا جی پتے پھڑ کے بڑا سک رہے گا جدو جنگ ہوں پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پتا لگا پیار نہیں پیار ہے میرا باپ اپنے ہاتھ اپنی گلا نو لکا لے تر پی جائے